ساری تعریف و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے ہم اسی کے خواہ ہیں اسی سے مدد کے خواہاں ہیں اور اسی سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اللہ کے ذریعہ اپنی نفسوں کی برائیوں اور اپنی بدعملیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بجز اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ السلاۃ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی رحمت سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اور ان تمام لوگوں پر جو احسان کے ساتھ ان کی قیامت کے دن تک اتباع کرنے والے ہیں اما بعد بے شک سب سے بہتر بہتر کلام اللہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر ہدایت محمد علیہ السلاۃ السلام کی ہدایت ہے اور سب سے بہترین امر نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور ہر نئی چیز بدات ہے اور ہر بدات گمراہی ہے پھر جان لیجئے کہ سب سے بہتر وصیت و نصیحت اللہ کے تقوا کی وصیت و نصیحت ہے چنانچہ اللہ سے ڈریے اور اچھا و نیک کام کیجیے فرمان الہی ہے کہ جس نے تقوا اختیار کیا اور نیک عمل کیا تو اسے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی رجوغم لاحق ہوگا سورہ آراف آیت نمبر پینتیس لہذا جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے کافی ہے اور جو لوگوں سے ڈرا تو لوگ اللہ کی جانب سے اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے اے مسلمانوں جب نور اسلام طلوع ہوا اور اس کی ہدایتیں اس کے پیروکاروں کے نفسوں پر پڑی تو ان کے دل اس کی محبت میں شرابور ہو گئے اور ان کے قلوب اس کی خدمت سے چپک گئے چنانچہ انہوں نے اس کی تعلیم لی اور پھر اس کی تعلیم دی اس کے حکام کی فرما برداری کی اور اس کی مدد کی اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں اور روحوں کی قربانی دی اس کی راہ میں اپنی وطنوں کو خیر بات کہا اور اس کی وجہ سے اور اس کے لیے اللہ کے زمین کی صحت کی اور یقیناً اس سمت کی پہلی نسل گزشتہ بہترین رسالتوں کے پیروکاروں کی پہلی نسلوں پر فائق اور برتر تھی جیسا کہ سمت کے نبی تمام انبیاء سے افضل و برتر ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی نازل ہو اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جنگ بدر کے وقت مشورہ کیا تو حضرت سعد نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود جائیں گے اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم بالکل غمات کا سفر کریں تو ہم ایسا ہی کریں گے یہ روایت مسلم کی ہے چنانچہ قربانی اور فدائیت کا جذبہ زمان اسلام کے پہلی نسل کی واضح علامت اور نشانی تھی اسی طرح بادزاں ان کے پیروکاروں میں بھی تھی اور وہ جہاد جس کے افراد اس معنی کے علم بردار تھے ایک ایسا سیلاب تھا جو کسی بند کے آگے رکنے والا نہیں تھا اور ایک ایسی سخت مصیبت تھی جس کی کوئی حد اور کنارہ نہیں تھا اور اسی معنی کے اندر سے حضرت خالد مولید کا یہ جملہ شاہ فارس کے لیے نکلا تھا کہ ہم تمہارے پاس ایک ایسی قوم لے کر آئے ہیں جنہیں موت اسی طرح پسند ہے جس طرح تم لوگوں کو زندگی پسند ہے اور یقیناً ان کا جہاد ہدایت رحمت اور عدل تھی اور انہوں نے شریعت کی تنفیذ کی اس طرح سے کی فوائد اور مسلحتوں کو بروکال لائے اس کو زیادہ کیا برائیوں اور فساد کو دور کیا اور اس کو کم کیا اور انسان کے دین روح عزت عقل اور اس کے مال کی حمایت کر کے انسانی اہم ضرورتوں کی حفاظت کی اور ایسے اصول اور تسلیم شدہ چیزیں ہیں جن میں ادنا شک نہیں ہے اور بے شک اسلامی تہذیب و تمدن نے اس شریف کام کو اچھی طرح سے انجام دیا اور اپنے فقہ اور علماء کی رپورٹوں اور اپنے حکمراں و قائدین کی تنفیذ کے ذریعہ اس قاعدہ اور اصول کو راسخ و مضبوط کرنے میں تمام ہزارتوں اور تہذیب و تمدن سے سبقت لے گئی کیونکہ اسے اللہ کے قول کا احساس تھا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے امبیا ایک سو سات اور اسے اللہ کے اس قول کا علم تھا کہ زمین میں فساد مت پروا کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے سور قصص آیت نمبر ستہتر یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قوموں نے دینی مذہبی اور گروہی اختلاف کے باوجود امت کے بازو تلے امن و امان اور عدل انصاف کی نعمت کے سایہ میں زندگی گزاری اور اس وطن میں زندگی بسر کی جو ان سب کا گہوارہ تھا اور جو سب کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے تھا اور جب جہاد فدائیت اور قربانی اس امت کی عزت اور اس کے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی ہے اور جب دشمن باہر سے اس کا مقابلہ کرنے میں ہر طرح حیلہ اور تدبیر سے عاجز ہو گئے تو اب ضروری تھا کہ اس امت میں اندرونی در اندازی کی جائے چنانچہ تاریخ کے مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کی صفوں کے مابین دشمنوں کی کئی جماعتیں داخل ہو گئیں جس کے نتیجہ میں انہوں نے اس کی چند راہوں کو بگاڑ دیا اور اس کے نتیجوں پر اثر ڈالا اور اس صدی ہجری کے شروع ہی سے ان اشخاص اور لوگوں کی طرف سے جن کی اکثریت پر صدق و سچائی اور اس دین کی نصرت و مدد کے رغبت کا غلبہ ہے بہت زیادہ قربانیوں اور خون بہائے جانے کے باوجود ان سے آخر میں جن نتائج کو امید کی جا رہی تھی نہ صرف وہ نتائج برامد نہیں ہوئے بلکہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کے الٹے اور امید کے خلاف نتائج نکلے چنانچہ مسلمان ہی ان قربانیوں کی تباہی اور بربادی جھیل رہے ہیں اور وہی اس فدائیت کے بھیٹ چڑھ رہے ہیں اور قربانی کا بکرا بن رہے ہیں اور جبکہ دراصل دین کی مدد و تعاون کے لیے قائم ہوئی گروپوں اور جماعتوں کے درمیان دراندازی ایک کھیل تھی جس کو دشمنوں نے اچھی طرح سے انجام دیا اور اس میں کامیاب رہے چنانچہ بعد کے مرحلہ میں اس سے کہیں بڑے کھیل اور زیادہ خطرناک منصوبہ کی طرف منتقل ہوئے جو ایک جماعت اور تنظیم کا قیام ہے جس کی بنیاد در حقیقت مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے ان کے باقی مادہ ممالک کو تباہ برباد کرنے مظلوموں کا ظالموں سے آزادی کے لیے ہر کوشش کا مقابلہ کرنے اور دینی نصرت کے محبین کو اپنی طرف ملانے اور ان کو بیکار کی جنگوں کا ایندھن بنانے کے لیے ڈالی گئی ہے اسی وجہ سے دشمنوں نے اس مش تنظیم کو اسلامی خلافت کا لباس پہنا دیا ہے اور اس کا نام سلطنت خلافت اسلامیہ رکھا ہے اور اپنے جرائم کو انہوں نے شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا نام دیا ہے تاکہ اسلام کو اسلام کے نام سے بدنام کرنے کی تصویر مکمل ہو جائے جبکہ اسلام کا اس میں ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی جماعت یا تنظیم جس کی بنیاد وعدہ خلافی عہد شکنی معصوم خونوں کو قتل کرنے دشمنوں کی حفاظت کرنے اور ان زمینوں پر قبضہ کرنے پر ڈالی گئی ہو جن کو ان کے مکینوں نے اپنے ظالموں اور سخت عذاب دینے والوں سے آزاد کرایا ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی کسی تنظیم کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق ہو گرچہ وہ اپنا نام کتنا ہی بڑا اور عظیم کیوں نہ رکھ لے در حقیقت شام اور عراق میں پیدا ہونے والی داعش گینگ کے قائدین حکمراں اور بانیان نامعلوم اور مجھول ہیں اور ان میں سے جو اپنے نام سے معروف اور مشہور ہیں ان کا اسلام میں کوئی کردار رول اور ریکارڈ نہیں ہے اور ان کے رول کردار اور ایجنٹ ہونے کے بارے میں شوکو کو شبہات اپنی جگہ قائم ہیں اور داعش جماعت کی تشکیل و بنیاد مسلمانوں اور عرب دشمنوں کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں اسلامی جماعتوں میں تر اندازی سے لے کر اب ایک خالص مستقل جماعت تشکیل دی گئی ہے جو ان کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے اور جس کو قائم و تیار کرنے میں علاقائی اور عالمی جاسوسی ایجنسیوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے اور اس کا ڈھانچہ عمارت تین قسم کے لوگوں سے بنا ہوا ہے پہلی قسم ان کے قائدین سربراہوں اور منتظمین کی ہے اور یہ خالص دشمن ہیں دوسری قسم غفلت میں پڑے ہوئے تین سے نکلے ہوئے خوارج ہیں اور تیسری قسم وہ ہیں جو اس کی ایندھن ہیں جو غفلت میں مبتلا ہو کر دین کی مدد کے لیے لیے اٹھے ہیں کم عقل اور کم عمر ہیں علم شرعی اور سیاسی سجبوں سے بہبہ اور بالکل خالی ہیں اور یہ سیاست کے اصول میں سے ہے کہ کسی بھی سازش کی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ اس میں شریک ہونے والے اکثر لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ سازش ہے اللہ کے بندو حقیقتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اگر ہم داعش کی چھوٹی اور مسلمانوں کے لیے منحوس زندگی اور عمر کا سالانہ حساب کتاب کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ مسلمانوں کی خروجی کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اے مسلمانوں داعش کے وعدے اور بار بار دہرائے جانے والے مکر فریم میں سے ایک ہر ملک اور ہر جگہ سے سچے اور جوشیلے مسلمان نوجوانوں کو اپنی طرف جذب اور مائل کرنا ہے تاکہ وہی آگ کے حل ہوں جن کے ذریعہ وہ اپنی جلائی ہوئی چنگاری کو حرکت دیتے اور ہلاتے ہیں اور پھر جب ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو بنا کسی بلند مقصد کے لڑی جانے والی قربانیوں کے غیر حقدار بیکار کی جنگوں میں جھونک کے ان سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے جنگ عین عرب یا قربانی میں کیا ہے برادران اسلام یاد رکھیے کہ مسلمانوں اور اسلامی ممالک کا کسی بھی جماعت پر جاریت کرنے یا اس کے ساتھ برائی سے پیش آنے میں کسی بھی طرح کا مسلحت اور فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہے سورہ آیت نمبر آٹھ اور یہ مسلمانوں کا شروع سے عقیدہ رہا ہے کہ محض دینی اختلاف جائے کی مسلط اور طریقے کے اختلاف کسی پر جارحیت اور برائی کے ساتھ پیش آنے کو جائز نہیں قرار دیتا ہے اور یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہو کے ساتھ سکونت اختیار کی اور ان کے پڑوس میں رہے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور گزشتہ دو ہفتوں کے اندر سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں جو جریمانہ حوادث واقع ہوئے ہیں اور جس کا شکار بہت سارے افراد ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ملک میں واقع ہونے والی جاریتوں کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور اس ملک کے امن و امان کو درہم درہم برہم کرنا ہے اور اس کو بھی ہمارے ارد گرد ہنگاموں اور بد امنی والے ملکوں کے قافلے میں شامل کرنے کی خواہش ہے تاکہ علاقوں جانے ہلاک و برباد ہوں اور کروڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوں اور سعودی عرب کے مشرق میں واقع ہونے والی ان جارحیتوں پر ہمارا افسوس حق بجانب ہے اور اس کا انکار واجب ہے اور اس کی مدافعت اور مقابلہ کرنا فرض ہے بے شک یہ جرم کسی خاص جماعت یا گروہ کے اوپر نہیں ہوا ہے بلکہ یہ جرم پورے وطن پر ہوا ہے اور یقیناً جماعتوں نے اب تک جتنا مسلمانوں کا خون بہایا ہے وہ غوروں کے خون کے مقابلے میں ایک سمندر ہے اور شام عراق میں انہوں نے اہل سنت کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے وہی ان کی مکمل مقبوضہ زمین ہے ان کے علاوہ کی زمین پر انہوں نے بالکل قبضہ نہیں کیا ہے اسی وجہ سے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کہ وہ ہمارے عقائد اور نصاب تعلیم کی پیداوار ہیں تو دراصل ان جماعتوں کے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور ان اغراض و مقاصد سے تجاہل برتتا ہے جن کے لیے ان کو قائم کیا گیا ہے بے شک ہمارے اس ملک کا شرعی خطاب گرچے بعض عقائد کو صحیح اور بعض کو غلط قرار دیتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قریب یا دور سے اشارہ کرتا ہو کہ مخالف پر جاریت و زیادتی کرنا جائز ہے بلکہ اس میں تو خونوں کی حرمت کی شدت پر زور دیا جاتا ہے جماعت کی روش پر چلنے کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور حاکم و سرپرست کے خلاف بغاوت الزام تراشی اور بہتان بازی کو حرام قرار دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بعد قومیں ہم کو اس کے بارے میں تانا دیتی ہیں اور ان کے انہیں معلوم کہ یہ وسطیت اور اقتدار پسندی ہے جس کا دین نے ہم کو حکم دیا ہے ورنہ یہ کون سا جہاد ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران نمازیوں سے بھری ہوئی مسجد میں بم دھماکہ کیا جائے جبکہ احادیث میں گرجا گھروں کے پادریوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے تو پھر کیسے مساجد میں نمازیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے گھر تو جائے امن ہے خوف و دہشت کی جگہ نہیں ہے اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ معمون محفوظ ہے یا ابو داود کی روایت ہے اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے واقعات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہداعتوں کو کوڑا مارا اپنے ہی لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور نصاب تعلیم کی مذمت وہ برائی کی ہم ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طرح متشددین اور انتہا پسند نکلے اسی طرح سے اس میں بعض منحرف اور گمراہ فکر والے بھی نکلے ہیں جنہوں نے بعض دینی احکام کے خلاف بغاوت و سرکشی کی تو کیا ایسے لوگ بھی ہمارے نصاب تعلیم اور دینی خطاب کے پیداوار ہیں اور کیوں ہمارے اہل وطن کے ایک بڑی اکثریت کو نظر انداز کیا جاتا ہے جو دینی اقتدار پسندی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مسلمانوں کی راہ پر چلتے ہیں اور غلو ظلم و جور کا انکار کرتے ہیں یقیناً تحقیق نگاروں اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اس داعشی گینگ اور ٹولی کی غالب اکثریت کے قدم ہمارے ملک پر نہیں پڑے ہیں چہ جائے کہ وہ ہمارے نصاب تعلیم اور خطاب سے متاثر ہوں بلکہ ان کی قیادت و سربراہی کی صف میں ایک بھی آدمی ہمارے ملک کا نہیں ہے تو پھر کیوں اندر اور باہر سے یہ باہمی تعاون مملکت کے اوپر الزام لگانے میں پایا جاتا ہے کہ وہی سبب ہے حالانکہ وہی اس کا شکار ہے اور وہی پرویش پانے والا ماحول ہے حالانکہ اس کا عقیدہ نہایت واضح اور اس کا منہج و طریقہ بہت ہی روشن ہے بے شک تمام مسلمانوں پر واجب ہے جو اپنے ملکوں کے خلاف عام طور سے اور سعودی عرب کے خلاف خاص طور سے سازش کی گہرائیوں کی حقیقت سے واقف ہوں مملک سعودی عرب جو کہ حرمین کا ملک ہے اور سنت کا گہوارہ اور امن سلامتی کا دائی ہے اللہ اس کی نگرانی فرے فرمائے اور اس کی حفاظت کرے اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے طرح کے تعریف کا سزاوار اللہ ہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اور زیادتی و جارحیت صرف ظالموں کے لیے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا اس کا کوئی شریک نہیں ہے جو مومنوں کا ولی اور دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اور پوری دنیا کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اللہ کی رحمت و کی ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے تمام صحابیوں پر اسلام آباد اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ مملکت سعودی عرب اپنے عالمی وزن اور تاثیر کی وجہ سے کسی بھی اعلی کار اور ایجنٹ تنظیم کے نشانے پر ہے جس کا کام تشدد اور انتہا پسندی ہے یا کسی بھی ملک وہ سلطنت کے نشانہ پر ہے جس میں زیادتی جارحیت اور انقلاب کی صفات پائی جاتی ہیں اور جو فرقہ واریت اور دہشت گردی کو برامد کرتا ہے یا غاصب اور قابض ملکوں کے نشانہ پر ہے اور بلا شبہ سعودی عرب اللہ کے اور ووج کی وجہ سے متشدد تنظیموں اور انقلابی و توسع عزائم رکھنے والے ملکوں کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے اسی طرح اس کا استحکام آپسی ہم آہنگی اور اس کا اپنے عہد پیمان کی پابندی وسائل اعلام کی چیخ و پکار شور و حکامہ کے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو لوگ مکر کی جال بنتے ہیں اور سازشوں کی تدبیت کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ مملکت کے اثر کا حجم یعنی وہ علوم کتنا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کی جڑ اور بنیاد ہے جو جغرافیائی انسانی دینی اور معاشی گہرائی والا ہے اور جب بھی وہ اپنا وزن کسی بھی مسئلہ میں رکھتا ہے تو بلا شبہ اس کا حصہ اثر دار اور بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ثابت اصول و ضوابط شریف مقاصد اور مضبوط تعلقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیرات سے مالا مال کیا ہے اس کا دستور و آئین اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے اور اس کا رمض و علامت امن و سلامتی اور امداد و تعاون ہے ہم اپنی تقدیر اور اپنی امت کے تقدیر و انجام کے لینا بھی نہیں کرتے ہیں اور ہماری مشکل تقدیر یہ ہے کہ ہم جنگ اور فتنہ کے بالکل بیچ میں ہیں اور ہم عرب اور اسلام کے غم و فکر کے بوجھ کو لے کر کھڑے ہیں اور اس کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم عالمی قرار دادوں میں ایک مؤثر اور با اثر شریک ہیں اسی وجہ سے ہم ہر حریص اور لالچی کے نشانہ پر ہیں اور واقعات جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور وہ سازشیں جو ہمارے خلاف رچی جا رہی ہیں ان سب کا انجام انشاءاللہ ناکامی پر ہوگا کیونکہ سعودی قوم اپنے تمام اجزاء ترقی کے ساتھ سازش کا خاتمہ کر دیتا ہے اور وادی کا چٹان ہے جب اس کی مزاحمت اور مقابلہ کیا جائے اور جب ہمارے دشمن اس کے اندر پیش رفت کرنے اور آگے بڑھنے میں ناکام ہو جائیں گے تو یقیناً وہ عربی میں اپنے تمام نتائج اور کمائیاں کھو دیں گے ہمارے دشمنوں کا رہن داخلی محاذ کو کمزور کر دینے پر ہے جبکہ ہمارا رہن اس کو مضبوط بنانے پر ہے لہذا ہمیں ان کی امیدوں کو ناکام بنانا چاہیے سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں مساجد کے اندر بم دھماکہ کے واقعات ایک زہریلا سمندر ہے جس کا مقصد فرقہ پرستی کے پاؤں پھیلانا ہے اور پھر اس کو برنگیختہ کرنا ہے تاکہ ان کی جگہ پر اپنی ہدایت کو تباہ برباد کرنے کا فریضہ انجام دیں اور اس ملک کا ہر بشندہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ یہاں امن و امان خوشحالی اور آزادی کے لباس میں زندگی بسر کر رہا ہے اور وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو حالت اس کے بھائیوں کی بہت سارے ملکوں میں ہوئی ہے اور اس ملک میں اللہ کے ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت امن و امان اور اتفاق اتحاد کی نعمت ہے جس کی حفاظت میں کسی بھی طرح کی کوتاہی ایک خطرہ ہے جو بنا کسی استثنا کے سب کو دھمکی دیتا ہے اور ہمارے اس ملک کی وحدت اتفاق کسی جماعتی یا گروہی بنیاد پر نہیں قائم ہے اور نہ ہی کسی جغرافائی علاقہ پر ٹکی ہوئی ہے بلکہ عقیدہ اور شریعت پر قائم ہے اور ان دونوں کی حفاظت ہی اس وحدت اتحاد اور اس کی مضبوطی کے ہمیشہ باقی رہنے کی راہ ہے اور جو بھی ہمارے اتفاق و اتحاد اور صفوں کی یونٹی کو خطرہ کے لیے پیش کرتا ہے خواہ اس کا مسئلہ کچھ بھی ہو تو امت کا دشمن ہے اس کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے اور اس کے خلاف احتیاط دور اندیشی پختگی اور مضبوطی سے کارروائی کرنا ادھحد ضروری ہے ہمارا عقیدہ عدم انصاف اور رحمت کا عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کے سائے تلے تمام جماعتوں اور گروہوں کے شرعی حقوق محفوظ ہیں اور یہ مخالفت دشمنی کی برائی ہے کہ اہل خواہشات ان واقعات کا استعمال اس امت کے عقیدہ اس کے ثوابت نصاب تعلیم اور اس کی حکومت کے بنیادی نظام پر حملہ کرنے کے لیے کریں واقعات کے جائزہ اور تحلیل کے وقت علماء دائیوں اہل قلم صحافیوں اور مفکرین کے نزدیک عدل انصاف اور اعتدال پسندی پایا جانا ضروری ہے و ستائش یا مذمت مرائی مخالفت یا موافقت والے خطاب و تقریر میں وسطیت اور اعتدال پسندی کی سنت سے ہٹنا ہی بعض اطراف کو غلو اور تشدد کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آپ کان اور دل سب کی بات پر ہو رہی ہے سور اسرا آیت نمبر چھتیس اور ہمارا اپنا رویہ اور موقف اپنے امنی نظام و شعبہ کے بارے میں تقریم اور اعزاز کا رویہ ہے جو برے بکر پر شبقت لے جاتا ہے اور اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے یا اس کے واقع ہونے کے بعد اس کی باریک تک تفصیلات کو خود نکالتا ہے اور یہ سب اللہ کے توفیق اور اس کے صحیح راہ دکھانے سے اور محافظ امن کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سچے اور خالص دعائیں کریں اور ہم ان کی پر اثر مدد کریں اور احساس رکھیں کہ ہر وطن والا محافظ امن محافظ امن اور سپاہی ہے جو وطن کے کسی نہ کسی سرحد پر متعین ہے لہذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام صحاب کرام پر درود السلام بھیجیے اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے الورات پر رحمت السلام تنازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام